باب نئے جام و مینا آتا ہو رہے جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے جو ہر دم خدا پر پیدا ہو رہے ہیں وہ پانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں وہ پانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں پانی بت کون ہیں حسین عورتیں اور حسین لڑکے جن کے داڑھی ہوں چبھی نہ آئی ہو ان سے بھی نگاہ کی حفاظت ضروری ہے اور حضرت نے فرمایا میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک بت تو پتھر کے ہوتے ہیں جن کو کافر پوچھتے ہیں لیکن کچھ بت جو ہیں وہ دل کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں حسینوں کا عشق جو بدنگاہی سے دلوں کے اندر یہ بت آ جاتے ہیں یہ بھی غیر اللہ ہے جس طرح ظاہری بتوں سے پاکی ضروری ہے ایسے ہی دل کی دل کی پاکی بھی ضروری ہے دل کی گہرائیوں میں جو بت چھپے ہوئے ہیں غیر اللہ کے ان کو بھی نکالنا تو جیسے جیسے بندہ ان پانی بتوں سے پانی کیوں ہے کہ ہر تھوڑے دیر عرصے کے بعد ان کے حسن کی حکومت بدل جائے گی ان کے حسن میں تغیر یعنی زوال زوال آ جائے گا جو پہلے حسن تھا جو چمک دمک پہلے تھی اس کا پانی بدل جائے گا تھوڑے عرصے کے بعد یہ پانی بدل جائے گا اور چہروں کے اوپر آخرکار ریاں پڑ جائیں گی اور کھال لٹک جائے گی دانت اکھڑ جائیں گے آنکھوں کے بارہ نمبر کا چشمہ لگ جائے گا اور بال سفید ہو جائیں گے ایسی پانی چیزوں میں دل لگانا اور نف بڑا شرارتی بڑا مکار ہوتا ہے نف بڑا مکار ہوتا ہے طرح طرح سے جو ہے وہ بہتاتا ہے کبھی کہتا ہے بھائی نہ لیا نہ دیا ایک ہی تو لیا کیا کیا ہو گیا لیکن ہمارے تو محاورت نے ہمیں سکھایا کہ بھائی نہ لیا نہ دیا تم کہتے ہو کیا ہو گیا اگر نہ لیا نہ دیا دیکھی تو لیا ارے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مول لی تم نے تو ہے تم نے کوئی معمولی نافرمانی معمولی غذب کا کام نہیں کیا بلکہ احکم الحاکمی کی نافرمانی کر ڈالی اور آنکھوں کا ذنا کر دیا بخاری شریف کی حدیث ہے زین العین نظر نظر آنکھوں کا ذنا ہے نظر صاحب نے تم نے آنکھوں کا ذنا کر دیا کہتے ہو نہ لیا نہ دیا دیکھی تو لیا اور اللہ اور رسول کی لانت لے لی تم نے کہہ رہے ہو کہ ہم نے نہ لیا نہ دیا کچھ دیکھی تو لیا کبھی یہ مکاری کرتا ہے کہ ہم تو ستر سال کے ہو گئے ہماری نظر پاک اور دل صاف ہے ہمیں تو کوئی ہم نے بری نیت سے نہیں دیکھ رہے تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کہیں بھی نہیں ہے قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے کہ بھائی بری نظر سے دیکھنا تو غلط ہے اچھی نظر سے دیکھنا ٹھیک چاہیے کہیں لکھا ہے بھائی صاف صاف منع ہے واضح مطلق حکم ہے کہ حسینوں کو مت دیکھو کل المینہ یا اردو میں نفساری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے اور آگے یہی حکم بل اہتمام عورتوں کے لیے بھی نازل کیا وقل علمینہ تھی یا من ابساری کہ مومنات سے بھی کہہ دیجیے کہ اپنی بعض نگاہوں کی یعنی نامحرموں سے حفاظت کریں تو یہ تو صاف صاف حکم ہے یہاں تو کہیں نہیں لکھا اور اس اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا کہ ویا فضو فروجہ ہوں کہ تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہیں بدنگاہی جو ہے وہ مقدمہ ہے اور ہر فرض کا مقدمہ بھی فرض ہوتا ہے بدنگاہی کی لازماً اس کا انجام کیا ہوگا کہ شرمگاہ محفوظ نہیں رہے گی یا تو اس سے مطالعہ کرے گا یا پھر وہ موقع نہ ملا تو اپنے ہاتھوں سے اپنی اپنی جوانی کو ضائع کرے گا اور لانتی کام کرے گا گندے گندے کام کرے گا تو فرمایا کہ بعض اوقات نفس جو ہے وہ ایسے دھوکہ دیتا ہے کہ ہماری تو نظر پاک ہے دل صاف ہے جیسے آج کل کے بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت سے جعلی پیر جو ہے وہ یہی کرتے ہیں اور عورتوں سے ٹانگے بھی دبا رہے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جب تک ہم تمہیں دیکھیں گے نہیں قیامت میں تمہیں پہچانیں گے کیسے پھر تمہاری بخشش کیسے کرائیں گے یہ بدماش یہ پیر ہے کوئی حضرت فرما تھے کہ یہ تو پیر نہیں یہ تو پیر بھی نہیں پیر کیا ہے یہ تو پیر بھی نہیں جو جو شریعت کے خلاف کام کرے وہ پیر کہاں سے ہو سکتا ہے وہ ہوا میں اڑتا ہو رات دن وہ ہوا میں بھی اڑتا ہو رات دن کر کے سنت جو کرے شیطان کے وہ تو شیطان ہے جو کر کے سنت کرے جو خلاف شریعت چلے وہ تو شیطان ہے حضرت والا یہاں سبق دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جو ہر دم فدا ہو رہے ہیں وہ ان پانی چیزوں سے پھر دل نہیں لگاتے وہ مرنے اور گلنے اور چڑھنے والی لاشوں سے دل نہیں لگاتے اور اسی شعر کو آپ اس کا عکس کر لیجئے اس کا قضیہ عکس کر لیجئے تو معلوم ہوگا کہ جو جو پانی گتوں سے دور ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑتا چلا جاتا ہے اللہ سے پیدا ہوتا چلا جاتا ہے یعنی اللہ سے ملنے کا اور اللہ پر فدا ہونے کا راستہ کیا ہے کہ غیر اللہ سے جینا لگائے غیر اللہ سے جی چھوڑائے غیر اللہ سے کٹتا جائے اللہ سے جوڑتا جائے جو ہر دم خدا پر فدا ہو رہے یہ نئی قرض آ گئی اچانک سے قرض یہ آواز بھی ایک نعمت ہے اچھی آواز اور قرض یہ بھی ایک نعمت ہے اس سے دل خوش ہوتا ہے نہیں مومن کا مومن کا دل خوش کرنا بھی کوئی عبادت ہے ایسی جو قاری قاری ہو حافظ قرآن یا قاری ہو اچھی قرت کرے اس نیت سے کہ لوگ سنیں گے اور خوش ہوں گے تو یہ ریا نہیں ہے یہ بھی عبادت ہے اس نیت سے لوگوں کو خوش کرنے کی نیت سے کہ لوگوں کا دل خوش ہوگا اگر مگر یہ کہ اپنا کمال نہ سمجھے تکبر نہ آئے اور اس میں خود سے ریاکاری کا ارادہ نہ ہو کہ لوگ مجھے واہ کریں یہ نہ ہو اگر یہ نیت ہو کہ لوگ خوش ہوں گے تو یہ بھی عبادت ہے جو ہر دم خدا پر ہو رہے ہیں وہ پانی کو تو سے جدا ہو رہے ہیں وہ پانی کتوں سے جدا ہو رہے ہیں وہ کو کون تو کبھی کر وہ چودہ سو سال پرانی شراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب محبت پاکیزہ شراب اللہ کی محبت کی عطا ہوئی تھی وہ تو تر ہے اس کو تو ہم نہیں کہتے کیونکہ نبی کا وہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت رشد و ہدایت کے لیے اور بھیجتے ہیں اور اس دور کے حاضرین اور سالکین کے لیے نئے نئے مضامین عطا فرماتے ہیں نئے نئے جام و مینا شراب محبت ان کو عطا فرماتے ہیں اس سے سالکین مشہور ہو جاتے ہیں اور کو اللہ کی محبت ملتی ہے تو نئے نئے جام پینا ادا ہو رہے وہ کمرے کو ہم تو کبھی کر ہے نئے جام پینا ادا ہو رہے ہیں نئے جام ہو رہے ہیں کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رہے عشق میں با رہے ہیں کبھی تو جان دے دی اور کبھی قلب یعنی قلب کی خواہشات کو توڑ دیا کہ اللہ آپ کا یہ حکم ہے بس دل و جان سے ہم حاضر ہمارا حکم ہم پر ہمارا حکم نہیں چلے گا یہ جان آپ کی دی ہوئی ہے جان دی دی ہوئی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہم کہاں آپ کی جس ناکارا جان سے اللہ کا حق ادا کر سکتے ہیں تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوا سو جانے بھی آتا ہوں سو جانے بھی اللہ آپ پر فدا کرتے ہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا تو کبھی قلب دے کر یعنی کبھی قلب کی خواہشات کو توڑیں کبھی واقعی میں اپنا خون شہادت کو ہیں تو رہے عشق میں اس طرح باوفا ہوا جاتا ہے یعنی باوفا آدمی وہ ہے جو جان بھی دے رہا ہے اپنی جان کا نظرانہ ہی پیش کر رہا ہے لیکن قلب کی خواہشات جو کہ اس کے دل کے اندر تقاضے ابھر رہے ہیں گندے گندے کہ یہ کام بھی کر لو یہ کام بھی کر لو ذرا دنیا کا مزہ لے لو رنگین رنگینی کی دیکھو دنیا میں کتنی رنگینی ہے لیکن اس رنگینی کے باوجود اور ان تقاضوں کے باوجود اپنے قلب کو یہ دباتا ہے تقاضوں کو دباتا ہے قلب کو توڑ دیتا ہے اللہ کا قانون نہیں توڑتا تو یہ باوفا شخص تو یہ ہے اور جہاں یہ اللہ کا قانون تو ہو جاتا ہے دیکھتا ہے کوئی نہ شہر دیکھ رہا ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے کا نتیوں سے ادھر دیکھ لیا ادھر مار لی نظر مار لی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا لیکن ظالم بے خبر ہے کہ جو کرتا ہے تو چپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان اللہ تعالیٰ ہمارے الم عالم بھی ان اللہ ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے ہر وقت دیکھتا ہے تو جو اللہ یہ کروڑوں خربوں مخلوق کو آنکھیں دیتا ہے کتنی خرب ہاں خرب ہاں مخلوق ہے اللہ کی تو سب کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ خود نابینا ہوگا کیا خود نہیں دیکھتا ہوگا تو بابا وفا شخص کون ہے جو اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو توڑے اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑے مخلوق کے لیے نہیں کہ مخلوق دیکھے گی کیا کہے گی نہیں اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے میں اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اپنے اللہ کا بندہ ہوں اور کل مجھے اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے اور یہ کیا وفا ہوئی کہ جہاں دل کا تقاضا ہوا تو بڑی لمبی لمبی تصبیات بھی پڑھ لی اور نوازل بھی پڑھ لیے تلاوت بھی کر لی السلام علیکم لیکن جو ہے جب جہاں دل توڑنے کا موقع آیا تو میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا سو تو نہیں بھائی یہ کام ہم سے نہیں ہوگا ایک شخص آنسوؤں سے رو رہا تھا تو کسی نے اس سے پوچھا بھائی تم کیوں رو رہے ہو اس نے کہا یہ میرا کتا بھوک سے مر رہا ہے تو اس نے کہا اچھا یہ تمہارے سر پہ کیا ہے اس نے کہا یہ ٹوکرا ہے اس میں روٹیاں ہیں اس نے کہا بھائی تم ایک روٹی اس کو کیوں نہیں ڈال دیتے اس نے کہا آنسو تو مفت کے ہیں روٹیاں میری مفت کی نہیں ہیں تو کہا کہ دل میرا مفت کا نہیں ہے بھائی دل کی خواہش کو میں نہیں توڑ سکتا شرعی پردہ میں نہیں کر سکتا نگاہ کی حفاظت نہیں بھائی یہ مشکل ہے اس زمانے میں ارے جب آندھی چلتی ہے اور ریت کے ذرات اوڑے ہوں آگ بند کرتے ہو کہ نہیں کرتے اس وقت کہاں سے تمہارے اندر ہمت آ جاتی ہے کیوں آگ بند کر لیتے ہو کھلی رکھو ذرا کہہ دو کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے ناک بند کرنے کی نہیں وہاں تو فوراً عقل آ جاتی ہے کہ یہ ریت کی ریت کے ذرات آنکھوں میں گھسیں گے تو یہ جو یہ جو ذرات ہیں جو تمہارے ایمان کو جلا کر خاک کر رہے ہیں یہ حسین شکلیں تو ان کو تم دیکھ کر کیوں بے وفا ہو جاتے ہیں اللہ سے بے وفائی کرتے ہو اللہ نے ان کو بنایا ہے مگر حکم دے دیا کہ ان کو مت دیکھو اور تم ان کو دیکھ رہے ہو اور نفس کیسا چلاک ہے ابھی بتا دیا کہ سکھاتا پڑھاتا ہے کہہ رہے میاں تمہاری تو نظر باندھ ہے دل صاف ہے تمہاری نیت بری نہیں ہے تمہاری نیت ان کے ساتھ جوں توں کرنے کی نہیں میرے حضرت نے فرمایا کہ جوں توں نہیں بھی کرے گا تو دستخط کر دے گا اب دستخط کی مانی ہم سے سنائی میں پوچھ لینا کہ اس کے کیا مانی ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا نف بوڑھا نہیں ہوتا نفس جو ہے ہمیشہ میرے حضرت نے شیر فرمایا کہ میری سفید ریچھ سے دھوکہ نہ کھائیے میری سفید ریش سے ریش مانے داڑھی میری سفید داڑھی سے دھوکہ نہ کھانا ہے نفس نے ہاں ریش مصور لیے ہوئے اندر جو نفس چھپا ہوا ہے اس کی داڑھی کالی ہے خبردار یہ نفس مرد کے بوڑھا نہ ہونے کی جو جو بات محاورہ ہے نا کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا بوڑھا کیوں نہیں ہوتا ایک عمر آتی ہے جب وہ بالکل ناقابل ہو جاتا ہے کس نے کہا کہ نہیں ہوتا لیکن نفس اندر سے جوان رہتا ہے نفس کی داڑھی کالی رہتی ہے اس لیے ہوشیار رہو جب بادل سفید ہو جائیں بس سمجھ لو کہ اب کھیتی پکنے کا وقت آ گیا اب چل چل چل چلاؤ کا وقت ہے اب اور زیادہ احتیاط کرو اور فرمایا کہ بوڑھی کا بڈی جو کار ہوتی ہے پرانی کار وہ یہاں بریک لگاتی ہے تو دس فٹ جا کے آگے بریک لگتا ہے تو اس لیے بوڑھا آدمی ہو جائے بال سفید ہو جائیں تو اور زیادہ احتیاط کرو کہ ایسا نہ ہو کہ دس فٹ آگے جا کے ہمیں خیال آئے دس دس جا کے کہہ رہے ہم نے کیا کر دیا تو شیطان جو ہے سارا ایمان لوٹ لے گا ایک کا ہی میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ہزار تحجد کا نور لے جاتی ہے جلا کر ایمان خاص کر دیتی ہے اس لیے بھائی نگاہ کی حفاظت تو میرے حضرت کا خاص مضمون ہے کہ یہی بار بار اگر ہزار بار بھی بیان کروں تو کم ہے ہزار بار بھی بیان کر چکا اور اسی عمل کے اوپر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی عمل کر لو اور بیڑا پار کر لو اللہ کو پالو احکم الحاکمین کو پالو جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زنی میری جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی ہے نہیں اللہ اس کا ہو جاتا ہے کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رہے عشق میں باپ وفا ہو رہے ہیں بڑے بڑے ہاتھی اس دور میں پھسلتے دکھ رہے ہیں بڑے بڑے ہاتھی علم و فضل کے ہاتھی یا کوئی بھی ہاتھی سارے پہلوان جب حضرت نے فرمایا کیچڑ زیادہ ہوتا ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے اس لیے اس میدان کے اندر بہادری مت دکھاؤ یہ بہادری کا میدان نہیں ہے میرے حضرت نے فرمایا کہ عورتیں اگرچہ آدھی عقل کی ہوتی ہیں لیکن بڑے بڑے عقل والوں کی عقل اڑا دیتی ہیں ہاں و حبائل الشیطان یہ عورتیں جو ہیں بے پردہ عورتیں جو اپنے آپ کو بڑے فخر سے مغربی تہذیب کی وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہو گئے یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں جاہل جو کافروں کی تخلیق کر رہے ہیں جنہوں نے ساری دنیا سارے کام کیے ساری ایجادیں کی لیکن اللہ ہی کو نہیں مانا ہے خالقی کو نہیں مانا خالقی کو نہیں مانا تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا تو بیوقوفوں کی تکلیف کر کے فخر کر رہی ہے اپنے اپنے منہ منہ سے جو ہے چادر اپنی حیا کی چادر ہٹا کے اور بغیرت بن کے خدا اور رسول کی لانت بھی لے رہی ہے لان اللہ ناظرہ بل منظور لے دونوں پر لانت ہے یہ نہیں ہے کہ اس خالی دیکھنے والے پہ اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا دیکھنے والے پر بھی ہے اور دکھانے والے یا دکھانے والی پر بھی ہے یعنی جو پردہ جا رہی ہے یا رنگین برقعے پہن پہن کے جا رہی ہے تو رنگین اسکار پہنا کس کو دکھانے کے لیے پہنا کیوں ایسا جازت نظر اور پرکشش اسکارف اسکار کیوں پہنا آپ ہو یہ سب کیا ہے یہ بھی غیر اللہ ہے اور یہ بھی اللہ اور رسول کی لانت کا مجھے ہو سکتا ہے اس لیے بھائی سیدھا سادہ برقع پہنتے ہیں سادھے ایسے خبیب طبیعت ہوتے ہیں کہ وہ برقعے کے اندر بھی ان کی نگاہیں گزری ہوتی ہیں ایسے سبھی طبیعت کے بھی ہوتے ہیں اور شیخ شادی فرماتے ہیں کہ اے بسا خوش کامت کے زیر چادر باشد اے بسا خوش کامت کے زیر چادر باشد کیوں باز کنی مادر مادر باشد <laughs> سمجھ گیا <laughs> کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چادر کے اندر جو ہے وہ چھپی ہوئے کوئی خوش کامت چلی جا رہی ہے جیسے ہاں، ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ ایک شخص جو ہے بدنگاہی کا مریض تھا اس نے بس اسٹاپ پہ دیکھا کہ کوئی عورت جو ہے پوش وہ جا رہی ہے بڑی لمبی تڑنگی اور فلم اس بھی حضرت کا ایک عجیب شعر یاد آیا فرمایا کہ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے اس کی قامت ہے یا قیامت ہے ارے کیا لمبی تڑنگی فلم چیز ہے کیا پیس ہے بھائی یہ پیس اور مگر اگلا شعر سنو کہ اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے جس کو اپنی شامت لینی ہو جس کو اپنا ایمان برباد کرنا ہو دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی اس مجازی ایسی چیز ہے اتنی خراب اور تباہ کن چیز ہے کہ دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے ہم کہتے چلو بھائی تم اگر یہ کام کرو تمہاری دنیا بن گئی ہے تو دنیا تو کچھ تو لے رہے ہوتے کچھ بھی نہیں ملے گا کچھ بھی دنیا بھی برباد ہم نے کتنے عاشق مجاز کو اللہ معاف کرے اللہ کبھی نہ دکھائے پٹتے دیکھا جی تم ہم نے دیکھا ظالم کے لمبے لمبے بال اور جینس اور شرٹ پہنا ہوا اور مسجد میں بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا اور ساتھ میں موبائل میں حضرت کی مسجد میں میں نے اس کو دیکھا وہاں بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں سامنے کی طرف تو میں نماز پڑھ کے وہاں سے جا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں یار بھولیا تو اس بیچارے کا کیسا ہے بالکل ٹیڈی بوائے بنا ہوا ہے اور شریف پڑھا میں نے کہا بھائی ماشاء اللہ رہی اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے ہم کسی لیے کسی کو حقیق سمجھنا جائز نہیں ہے معلوم نہیں تو اس کے اندر دل میں کیا ہے اگرچہ اس کا ہولیا ایسا نظر نہیں آ رہا لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے فٹ پاتھ پہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسی لڑکے کو پٹتے ہوئے دیکھا کیا کہ وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن شریف کو سامنے رکھا ہوا ہے لیکن میسجنگ چل رہی ہے میسجنگ چل رہی ہے اس نے کہیں سے اس کو دیکھ لیا کوئی بے پردہ عورت کو سامنے ہی رہتی تھی اور اس کے حالانکہ اس کے چار بچے تھے وہ اس جاتی تھی ایسی اندھی چیز ہے کہ عقل بھی غارت ہو جاتی جو ابھی عرض کیا نا کہ آپ بڑے بڑے عقل والوں کی عقل اڑا دیتی ہے اور یہ شیطان جو ہے ایک آنا کو سولہ آنا دکھاتا ہے اب بتائیے چار بچوں کی ماں کے پیچھے وہ پڑا ہوا ہے اور لڑکا جو میں نہ دم نہ خم تیلی کی طرح بالکل ماچس کی تیلی کی طرح اب وہ اس کا شوہر ذرا تگڑا تھا اور تھا بھی کسی با اثر شخصیت کا کوئی وہ تھا ان کا تو انہوں نے ٹریس کیا کہ یہ میسج کہاں سے آ رہے ہیں تو جب انہوں نے ٹریس کیا تو پکڑ لیا لڑکے کو اب جو جو اس نے آ کے میری آنکھوں کے سامنے ہوا یہ بات ہے تو اس نے جو گریبان سے پکڑ کے اس کو یوں اٹھا لیا ہوا میں اس کی ٹانگیں چل رہی ہیں <laughs> اب ہوا میں ہو رہا ہے اور جو ہے پھر اس پہ جو لگائی لگائیے جو دنائی لگائیے اس مجھے بڑا رونا آیا میں نے کہا اللہ اس کے حال پر رحم فرمایا کیسے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو فرمایا کہ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے پہلا شعر دیکھو کیسے رومانٹک ہے اس کی قامت ہے یا قیامت ہے مگر اس کو دیکھے گا جس کی قیامت ہے جس کو جس کو اللہ اور رسول کا غضب اللہ اور رسول کی لانت صحیح نہیں ہو وہ دیکھے گا اس کی شامت آ جائے گی جس نے حسینوں سے دل لگایا جس نے اور شکل شکلوں سے دل لگایا اس کا یہ انجام ہوگا کہ اس کی شامت آ جائے گی نہ دنیا خیریت سے ہوگی نہ ہی آخرت خیریت سے تو فرمایا کہ اے خوش کامت کہ زیر چادر باشد اب وہ بس اسٹاپ کے اوپر اس نے دیکھا بڑی لمبی ترنگی خوش کامت جا رہی ہے بس دماغ خراب ہو گیا چل دیا اس کے پیچھے بس آئی بس بغیر دیکھے بس میں بھی بیٹھ گیا وہ بھی بیٹھی یہ بھی بیٹھ گیا اب بس میں چڑھنے کے بعد معلوم ہوا بس تو حیدرآباد جا رہی ہے اب تو یہ بڑا گھبرا ہے لیکن کیا بھائی چلو شاید کچھ مل جائے ہمیں تو اب یہ جا رہے جا رہے ہیں جب وہاں بس اسٹاپ پہ بس اتری رکی اور یہ اتری وہاں پہ تو انہوں نے بھی ادھر ادھر دیکھا کہ بھائی کچھ دورے ڈالنے کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے کوئی چیز بھی کوئی دیکھا کہ کوئی چیز مل جائے ہم کو تو ذرا کوشش کریں ٹیمیں لڑائیں اس سے وہ دیکھا اور تو کچھ ملا نہیں گنڈیریاں گنڈیری والا گنڈیری بیچ رہا تھا نے کہا چل رہا یہی کچھ کچھ رہا رسم بڑھانے کے لیے یہی لے لو چلو تو انہوں نے ایک کلو گنڈیری لے لی اب چل دیے پیچھے پیچھے اب جہاں وہ ان کو تنہائی ملی تو فوراً آگے بڑھ کے جی یہ گڈیری آپ کے لیے تو تھا تو اس نے نقاب الٹ کے کہا پتر پتھرے تو دانت ہی کوئی نہیں ہے نانی کی بھی نانی تھی وہ اس کو فرمایا کہ بتا خوش کامت کہ زیر چادر باشد کیوں بات سنی جب نقاب الٹا تو کیا نکلا مادر مادر باشد ماں کی بھی ماں یعنی نانی نکلی یہ بدنے کا ہی ایسا بے وقوفی کا عذاب ہے بس کبھی قلب دے کر لیکن اللہ کے باوفا بندے کون ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات کو نہیں دیکھتے بس اللہ پر فدا ہو کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رہے میں باپ وفا ہو رہے ہیں اب یہ امتحان کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہوگا تھوڑے دن کی زندگی ہے تھوڑے دن صبر کر لو اور صبر کے بعد جو ہے مزہ ہی مزے ہیں پھر اگر اللہ کے قانون پہ عمل کر لیا اللہ کو راضی کر کے چلے گئے پھر مزہ ہی مزے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر کوئی غم بھی نہیں موت بھی نہیں کوئی پریشانی بھی نہیں مفت میں بس کھاتے جاؤ خواہش کرو یہ فلاں چیز مجھے مل جائے فلاں چیز مل جائے گی پرندہ روڈ سے دیکھو کہ کاش چیز کو میں کھا لیتا ہوں پرندہ خود بہت کباب کباب نہاری بن کے آ جائے گا جو کچھ بھی کھانا ہوگا جو جس چیز کا دل جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک ہلکا سا ڈکار آئے گا اور سارا کچھ ختم یہ سب جو بیت الخلا والی چیزیں سب ختم اس کے بعد ہلکا سا ڈکار آیا پھر کھاؤ پھر کھاؤ دل نہیں بھرے گا اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے اس میں رکھا ہے آدت خریدادیت والے ہی مالا آئین رات ولا ازن سمعت ولا خطر اعلیٰ پل جی بشر ارے میں نے اپنے با بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو میری میرے قانون کو نہیں توڑتے وہ اپنے دل کو توڑتے ہیں میرے قانون کو نہیں توڑتے ان کے لیے ایسی ایسی چیزیں ایسی ایسی نعمتیں میں نے رکھی ہیں کہ مالا آئین رات کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی ولا اوزن سمیت کسی کان نے سنی نہیں ہوگی ولا خطرہ اعلیٰ کل بشر ارے دیکھی اور سنی کیا تمہارے کل کے اس کا گمان بھی کبھی نہیں گزرا ہوگا تو یہ خالی جنت میں باغی باغ تھوڑی ہے نہریں نہریں تھوڑی ہیں ارے بہت کچھ ہوگا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے جو وہاں کچھ ہوگا یہ تو سایہ ہے وہاں حقیقت ہی حقیقت ہوگی اور نہ کبھی کبھی نہ ختم ہونے والی وہاں یہ ماہو سال کہ وہاں تو عمر بھی عمر بھی نہیں بڑھے گی بڑھاپا بھی نہیں ہوگا مستقل ایک عمر ہوگی جو عین شباب کی عمر ہوگی تینتیس برس تیس سے تینتیس برس کی متصر نے لکھا ہے کہ وہاں جو جوانی ہے جنت میں ہمیشہ بندہ جوان رہے گا اور اس کی آنکھیں ایسی خوبصورت ہوں گی کجلائی ہوئی جردن مردن مقرلین وہاں داڑھی بھی نہیں ہوگی جن لوگوں کو داڑھی نہیں ہے گھبراتے ہیں داڑھی سے تھوڑا صبر کر لیں یہاں داڑھی رکھ لو اور داڑھی نہ رکھنے کا شوق جنت میں جا کے پورا کر لینا صبر کی تو بات ہے ہر سارا کام صبر سے ہے اسبر اللہ تع فل مصیبہ عن عانسیت تین قسم کے صبر ہیں ایک تو اسبر اللہ تع کے تعاعت جو اللہ نے احکامات دیے ان پہ آپ عمل کرتے رہو یہ بھی صبر ہے کیونکہ دل نہیں چاہ رہا نماز کو اٹھنے کو لیکن اللہ کا حکم ہے اٹھ گیا نماز کو وضو کر لیا پہنچ گیا مسجد تو یہ کیا ہے صبر اسصبر الگ دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن صبر کیا پہ نماز کو بہت پہنچ گیا ایسے ہی صبر و فل مصیبت اگر کوئی پریشانی آ گئی کوئی کوئی بھی مسئلہ ہو گیا کوئی دکھ بیماری آ گئی تو صبر کیا بھائی سارے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا یہ اس صبر فی المصیبہ ہو گیا مصیبت میں صبر کرنا اور استبر عن لیا کہ گناہ سے پر بھی صبر کرنا کہ گناہ کا دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں صحیح نہیں یہ مزے ہم جنت میں جا کے کر لیں گے تھوڑے دن کی بات ہے اس زندگی کا مسافہ ایک دوسری زندگی سے جلدی ہونے والا ہے موت کیا ہے ایک پل ہے اس جہان سے دوسرے جہان میں جانے کی منتقلی کا کہتے ہیں نا انتقال ہو گیا کیا مطلب یہاں سے ہم منتقل ہو گئے دوسرے جہان اور وہ جہان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے یہ عارضی ہے بس یہاں پہ تین قسم کے سبر کر لو انشاءاللہ پھر مزے ہی مزے وہاں جو جو کچھ حاصل کرنا ہوگا تو وہ داڑھی وہاں داڑھی جنت میں داڑھی نہیں ہوگی ایک صاحب نے حضرت شیخ الحفیظ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ ان کی داڑھی نہیں اب وہ بڑے گھبرائے بڑے پریشان ہوئے اور یہ بھی سوچنے لگے کہ یہ خواب میں کس سے بیان کروں وہ گھبرا دیں کہ یہ تو بڑی بری بات ہے کہ شیخ الحدیث کی داڑھی نہیں بہرحال وہ ڈرتے ڈرتے کسی بزرگ سے کیا کہ حضرت میں نے اس طرح خواب میں دیکھا تو فرمایا یہ جنتی ہونے کی علامت ہے کہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی <laughs> بالکل جو ہے این شباب کا عالم ہو تیس بتیس سال یہاں والے تیس بتیس سال نہیں یہاں والے تیس بتیس والے جوان تو بڈوں سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں کیونکہ نگاہ کی خرابی کتنا اتنا زیادہ ہے کہ وہ بچتے نہیں ہیں ہم سے اللہ ماشاء اللہ تو کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت کو ضائع کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ ساری جو ہے ان کا حسن اور چمک دمک اور رونق ان کے چہرے کی سب ضائع ہو جاتی ہے نچڑ جاتی ہے نچڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں بالکل جیسے وہ آم چوسو نا وہ جو دشہری آم اس کو چوس لو نا تو اس کے بعد چھلکا کیسا پچکا ہوا تھا اور جرنے والا ہوتا ہے آج کل کے جوانوں کا یہ حال ہو رہا ہے اللہ ماشاء اللہ تو یہ یہ یہاں تیس بتیس والی عمر نہیں بلکہ یہ اس سے مراد کیا ہے این شباب کا ہے اور جنت میں مرد جو ہے سو جنتوں جنتیوں کی طاقت سے ملے گا اپنی بیوی سے <laughs> سو جنتیوں کی سو مردوں کی طاقت سے تو سارے بھیا خواہشات وہاں پوری کر لینا تھوڑے دن صبر کر لو کبھی قلب دے کر کبھی جان دے کر رہے میں با ہو رہے اپنی ان کی خوشی پر لٹا کر خوشی اپنی کی خوشی پر لٹا کر ہم اب اہل کو صفا سفا رہے ہیں ہم اب اہل ایل کو کبھی پی رہے لو آ دیکھو خون پینا حرام ہے لیکن نفس کا خون پینا جائز ہی نہیں بلکہ فرض ہے یہ عجیب خون ہے نفس کا نفس کا خون پینا فرض ہے فرض کیونکہ نفس کو بری بری باتیں سکھا رہا ہے ان نفسا کا لاما تم بسو یہ تمہیں بری بری باتوں کے طریقے سکھاتا ہے گناہ کے طرف لے جاتا ہے بری چیزیں سکھاتا ہے ان نقصل اللہ یہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو بس وہ بچ جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کو ماننا چاہیے کہ وہ رحمت ہے جس سے گناہ سے انسان اللہ مرحمی بٹر کل معاشی اللہ مجھے وہ رحم آپ سے اس رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ جو مجھے معاشی یعنی گناہوں سے مجھے دور کر دے گناہ کو مجھ سے دور کر دے گناہ کو ترک کرنے کا مجھے توفیق ہو جائے آپ سے اس رحمت کو سوال کرتے تو کیا ہے کہ اپنی یہ جو نفس کیا نفس کا خون ہے نفس کا خون پینا فرض ہے فرض کہ جب تک نفس کا خون نہیں کیے گا نفس مردہ نہیں ہوگا اور جب تک نفس مردہ نہیں ہوگا اللہ نہیں ملے گا اور اللہ نہیں ملا تو نہ دنیا ملی نہ آخرت تجھی کو یہاں ظلم کرنا نہ دیکھا تجھی کو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا ارے کیا زندگی اللہ کے بغیر ذرا اللہ سے مر کے دیکھو جو اللہ اللہ تعالیٰ دل کو جو خود اپنے خود کی لذت چکھائے گا تو تم کہو گے کہ کہاں ہم دنیا پہ مر رہے ہیں مولانا رومی فرماتے ہیں گربینی کر رو فر قربرا گرب ابینی کر رو فر قربرا جی فبینی باد ازاں ہی شربرا ارے جس دن تم اللہ کی قرب کا لذت کا ایک ذرہ چکھ لو گے ایک ذرہ لذت اللہ تمہیں اپنے قرب کی چکھاتے ہیں ایک ذرہ اس دن تمہارے تمہیں ساری کائنات مردہ ہو رہی نظر آئے گی مردار نظر آئے گی مردار جانور کو کوئی پوچھتا ہے بتائیے ابھی باہر کوئی جانور مرا ہوا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بکری غالباً بکری کی کوئی مردہ تو پوچھا کہ اس کو کون دو گرم کے بدلے میں خرید لے گا صحابہ نے رس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو ہم ایک درم کے بدلے میں نہیں خریدیں گے یہ تو مردہ ہے تو تم کو ساری کائنات ایسی مردہ نظر آئے گی اس پہ آپ دیکھنا بھی اس, اس کو گوارا نہیں کرو گے اللہ اللہ کا راستہ اللہ کا وہ چیز ہے جی، یہ پانی چیزوں پہ مرنا حماقت ہے حماقت عقل مندی نہیں ہے اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور یہ وہ عمل ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والا اور اپنے نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے ظالی کا ازکال اوم اس عمل کو اللہ نے کیا فرمایا ظالی کا ازکال اوم یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز کیا چیز نگاہ کی حفاظت اس کو اللہ فرما رہے ہیں ظالی کا ازکا اوم یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے ازکا مانی یہ اس میں تبدیل ہے نا اس میں تفضیل یہ سب سے اعلیٰ درجہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سپر لیٹو ڈگری ایک جیسے ایک ہوتا ہے گڈ ایک ہوتا ہے بیٹر اور ایک ہوتا ہے بیسٹ ہے نا بیسٹ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے سپر لیٹو ڈگری کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ سب سے اعلیٰ چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے حکم الحاکمین سب سے اعلیٰ ذات فرما رہی ہے یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاس کرنے والی چیز کبھی پی رہے ہیں کا مٹا کر خودی کا خدا ہو رہے ہیں خودی کیا ہے اپنی خواہشات اپنی رائے اپنی خواہشات تو یہ ان کو مٹا کر اب کا خدا خود ہی کو مٹا دو کا خدا ہو جاؤ <laughs> کبھی پی رہے ہیں لہو کا مٹا کر خودی با خدا ہو رہے تجھے ہو مبارک یہ اش کے ندام دیکھو اگر گنا ہو گیا پھر بھی مایوس نہیں ہونا کچھ شیطان مایوس کر دیتا ہے جہاں گنا ہوا فوراً شیطان پھر آ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ دیکھتا ہے کہ یہ نیک صحبتوں میں جانا اس نے شروع کر دیا ہے اب اس کو ہوشیار کر دیا گیا ہے دشمنوں سے کون کون سے دشمن ہیں دو دشمن ہیں خطرناک ایک نف اور ایک شیطان اور نف تو ہر وقت ہمارے پہلو میں کیونکہ شیطان ہر وقت ساتھ نہیں رہتا شیطان بڑا بزنس مین ہے بڑا بزنس مین میرے حضرت فرماتے تھے بزنس مین کا کیا مطلب ہے جس کی نس نس بزی ہو بزنس <laughs> مین کس کو کہتے ہیں جس کی نس نس بزی ہو کاروبار میں لگا ہوا ہے کہیں لگا ہوا لیکن شیطان اس سے بھی بڑا بزنس مین ہے یہ جو ہے بسوسہ ڈال کے اس کو فرصت نہیں ہوتی زیادہ یہ تو بس بسواسا ڈال کے چلا جاتا ہے باقی کام نفس کرتا ہے اس کی علامت کیا ہے کہ اگر بسوسا گنا آتا ہے ایک دفعہ آئے سمجھ لو شیطان کی طرف سے اب جو بار بار بسوسہ بعد میں آ رہا ہے یہ نفس کی طرف سے اب وہ بہکار ہے تو نفس جو ہے وہ ہمارے پہلو ہی میں ساتھ ہی لگا ہوا ہے اتنا آدھا آدھوی کا فی جم یہ دشمن ایسا ہے کہ تمہارے پہلو میں ہے دشمنوں میں ایک دشمن ایسا ہے جو تمہارے پہلو میں ہی ہے اللہ وہی امن یہ نفس ہی ہے یہ دشمن تو فرمایا کہ اگر اگر تم مایوس مایوس نہ ہونا گناہ کر بیٹھو اگر تم ذلت کی گٹر لائن میں گر ہی پڑو تو گرے مت رہنا کیا کرنا بھائی گٹر میں گر جاتا ہے آدمی تو کیا اسی میں پڑا رہتا ہے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے چلاتا ہے ارے بھائی مدد کو میری مدد کو آؤ میں گندگی میں پڑ گیا پھر جب باہر نکلا نکالا جاتا ہے اس کو تو نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پھر پہن لیتا ہے تو جیسے ہی تم گناہ کر بیٹھو اگر تو اگر تم ایسی ذلت کی گٹر لائن میں گر پڑو تو فوراً اللہ کو پکارو یا اللہ میں نے کیا کر دیا میں تو گندگی میں گر گیا ذلتوں میں گر گیا اے خدا مجھے بچا لیجیے توبہ کرو فوراً گناہ سے توبہ کر لو اور آج کے ندامت لو یہ مبارک ہو تمہیں اگر تم کو توفیق توبہ ہو گئی تو بس تم کو مبارک ہو تم پھر اللہ کے محبوب ہو گئے مایوس مت ہونا شیطان آ کھڑا ہوتا ہے تم تو بھائی بار بار یہی گناہ کرتے ہو تم کیا توبہ کر رہے ہو تم تو بڑے گناہ گار ہو بار بار گناہ کرتے ہو ارے اگر گناہ ہو جائے تو کہو کہ میں گناہ کرتے کرتے تھک سکتا ہوں میرے اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتا جنتیں مل گئیں میری آؤں کی ایک بزرگ کا شعر ہے جنتیں مل گئیں میری آؤں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی ارے گناہ ہو گئے تو کیا ہوا میں پھر اللہ کو توبہ کر کے منا لوں گا میرا اللہ بڑا غفور رہی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہوں پر بہادری دکھائیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم معافی مانگ لیں گے یہ نہیں اس طرح گناہ کرنے سے توفیق توبہ طلب ہونے کا اندیشہ پھر توفیق کیا ہے وفقہم وقت کا توبہ کہ اللہ تعالیٰ تم تاب اللہ لیتوبو کہ جب غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ نازل فرمائی وقفا کا لکھ توحبہ کہ ان پر توبہ نازل کی گئی ان کو توفیق دی گئی تو اگر تم اس طرح جری جری جرت سے اور بہادری دکھاؤ گے گناہ کر کر کر کر کے یہ سوچو گے کہ ہم معافی مانگ لیں گے اور پھر معاف ہو جائے گا اس ارادے سے گناہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ اس اصرار پر توفیق توبہ بھی سل ہو جاتی ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا فرمایا کہ ایک شخص باورچی تھا لیکن اس کو عادت تھی نگاہ خراب کرنے کی بہت بد نگاہی کا مریض تھا اور عشق مجادی کا مریض تھا جب وہ بیمار ہو گیا آخر عمر نے اسپتال گیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی تم توبہ کر لو تم نے ایسے ایسے کام کیے توبہ کر لو معلوم نہیں کب تمہارا بلاوا آ جائے تو اس نے کہا کہ بھائی میں کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکلتا کہہ رہے یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر کو بلاؤ دوا کھلاؤ نرس کو بلاؤ فلاں کام کرو یہ کرو لیکن میرے منہ سے یہ لفظ جو تم کہہ رہے ہو یہ نہیں کرتے توفیق میں توبہ سلب ہو جاتی ہے اس لیے کرنا بھی چاہیے ہاں یہ ہے کہ گناہ ہونا اور ہے کرنا اور ہے گناہ کرو مت لیکن جان لڑاؤ گناہ سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرو پھر بھی اگر نفس سے مغلوب ہو جاؤ تو توبہ کر لو پھر مایوس بھی نہ ہو تجھے وہ مبارک یہ عشق کے نئے باب الفت کے با ہو رہے ہیں کیا مطلب نئے باب الفت کے با الفت مانے محبت اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں بھائی یہ گناہ گار کیا اس گناہ گار کی کیا کیا بات ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے اپنا سر رکھ دیا کہ اللہ میں اس سے گناہ ہو گیا میں نے آپ کو ناراض کیا کیسی حماقت کا کام کیا لیکن یہ اس کی آئیں جو ہیں یہ عرش اعظم کو ہلا رہی ہیں رو رہا ہے اللہ کے دربار میں جس پر جس جس انسان پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ آپ یہ تو انسان کو آپ پیدا فرما رہے یہ تو فساد مچائے گا اس کی طبیعت میں تو فساد ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انی عالم مالا تعالم ہے نا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس بارے شریعت کو اسی انسان نے بوجہ محبت کے اس بارے شریعت کو اٹھا لیا جس بارے شریعت کو بڑے بڑے اقسام سورج چاند ستارے پہاڑوں نے بوجہ عظمت کے انکار کر دیا اور پھر کیا کہ اس کی وجہ کیا ہوئی انسان نے کیسے اٹھا لیا اس مٹی کے پتلے نے چھوٹی سی ذات نے کیسے اٹھا لیا کہ اسی کو خواہش صاحب فرماتے ہیں کہ کہیں کونوں مقام ہے جو نہ رکھی جا سکی ہے دل غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل تھی یہ وہ محبت کی چنگاری تھی اس محبت کی وجہ سے انسان نے آگے بڑھ کر اتنا بڑا بار اٹھا لیا اللہ کی شریعت کا پھر آگے اس کو دشنا میں محبت بھی ملا محبت کا ایک لقب ملا جیسے کوئی کسی کا معشوق بڑا چمکین دمکین ہو اس کو کیا کہتے ہیں بڑا ظالم ہے محبت میں کہتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی محبت دکھلائی ان نو کانا ظلمت جہولا اس نے بارے شریعت اٹھائے کہ ظالم جاہل ہے دیکھو لیکن وجہ کیا ہے ہماری محبت میں اس نے کام کیا یہ محبت کا سارا کھیل جو انسان کو اتنا شرف ملا کہ ابھی یہ شرف ملائک سے بھی بڑھا دیتا ہے اس کو کبھی طاقتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے کبھی طاقتوں سے اللہ تک پہنچ رہا ہے کبھی اعتراف قصور سے پہنچا ہے دو راستے ہیں اللہ تک پہنچنے علامہ اسفرائنی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ ایک دفعہ تیس سال تک وہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ مجھے معصوم کر دے مجھے گناہ سے بالکل معصوم کر دے میں گناہ کروں ہی نہیں تو ایک تیس برس تک جو ہے ان کی دعا کو ان کے دل میں ہے کہ میں تیس برس سے دعا مانگ رہا ہوں پھر بھی کوئی نہ کوئی مگر اللہ والوں کی خطا ایسی خطا نہیں ہوتی ہمارے جیسی بھائی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں اہل اللہ کو ذرا سی اللہ سے غفلت ہو جاتی ہے تو وہ کانپنے لگتے ہیں وہ اس کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں اللہ سے غفلت کو بھی ایک لمحہ غفلت ہو جائے وہ ان کے لیے بڑے بڑے گناہ سے بڑھ کر ہوتا ہے اللہ والوں کی خطا کو اپنی خطا پر معمول نہیں کرنا چاہیے تو ان کو ذرا بھی غفلت ہو جاتی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں اللہ سے تو ان کو یہ خیال ہوا کہ اللہ میں تو اتنے برس سے تیس برس ہو گئے مجھے دعا کرتے لیکن میں معصوم نہیں ہوا کوئی نہ کوئی مجھ سے غفلت ہو جاتی تو آسمان سے آواز آئی کہ علامہ اس پر آئی نہیں مجھ تک پہنچنے کے دو دروازے ہیں مجھ تک پہنچنے کے دو دروازے ہیں ایک کاملین کا راستہ ایک تائرین کا راستہ ایک کاملین کا راستہ ایک تائرین کا راستہ تم کیوں چاہتے ہو ایک ہی راستے سے آنا کیوں چاہتے ہو تم توبہ کے راستے سے میرے پاس کیوں نہیں آ جاتے منزل تو ایک ہی ہے نا اللہ کو پانا سمجھے میری بات نہیں سر بھی نہیں اللہ لوگ ارے بھائی توبہ کر کے بھی وہیں پہنچ رہے ہیں اور کاملین بھی وہیں پہنچ رہے ہیں مقصد تو منزل سے ہے کہ نہیں تو اللہ نے رکھے ہیں دو راستے تو تم کیوں ایک ہی راستے سے کیوں آنا چاہتے ہو جس پہ کیوں اڑے ہو ارے توبہ کرو پھر دیکھو میرا قرب توبہ کرو پھر میرا قرب دیکھو بڑے بڑے طاقت گزاروں کا وہ قرب نہیں ملتا جو تائیدین کو مل جاتا ہے بھائی ہاں کبھی طاقتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے اللہ مجھ سے قصور ہو گیا ہے ملک کی فرشتوں کو ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے مجھے جو توبہ کرنے میں آہیں کرنے میں رونے میں جو مجھے قرب حاصل ہوا ہے فرشتے اس پر رش کر رہے ہیں ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستیں ہوتی ارے خواجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے دربار میں روتا ہے سجدے میں سر رکھتا ہے تو تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستی ہوتی اور ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو ستارے تو ایک دن فنا ہو جائیں گے قیامت آئے گی سب فنا ہو جائے گا یہ شامیانہ سب اگڑ جائے گا یہ شامیانہ انسان کے لیے اللہ عبادت کرنے کے لیے اللہ نے سارا شامیانہ سورج چاند ستارے آسمان زمین سب قائم کیوں کیا ہے بھائی دعوت ولیمہ ہوتی ہے آپ ٹینٹ لگاتے ہیں اور اس پہ فرش بچھاتے ہیں اچھا یہ وہ ولیمہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ ٹینٹ باقی رہتا ہے کیا بس اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے جب عبادت ختم ہو جائے گی زمین پر اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے یہ سارا ٹینٹ اکڑ جائے کام ختم ہو گیا اب وہاں دوسری دوسری دوسرا جہاں شروع ہو گیا اب جس لیے ٹینٹ لگایا تھا اب وہاں سب کا وہ کیا ہے وہل مطالع ضرورتیں بتائی رہیں گے کیا ہاں وہ میں یامل مسقال ضرورت ہے اب جو ہے جس مقصد کے لیے سارا تھا کیا تھا اب وہاں اس کا فیصلہ کر کے تم ادھر جاؤ بھائی تم ادھر جاؤ یہ ٹینٹ شامیانہ جو لگا ہوا ہے سب پڑ جائے اس کے بعد تھوڑی رہ گئی ہے تو یہ توبہ کر کے اللہ تک پہنچنا پہنچنے والے کو جو ہے وہ ملائک اور فرشتے حسرت سے دیکھتے ہیں رش کرتے ہیں اس کے اوپر وہاں کیا ان کو قرب تو فرمایا کہ کبھی طاعتوں کا ضرور ہے کبھی یہ اعتراف قصور ہے ہے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے میں نے چند آہیں کھینچی اللہ تک پہنچ گیا فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گیا میرا شرف فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گیا تجھے ہو مبارک یہ اش کے ندامت حضرت فرما دیتے کہ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو کم سے کم توبہ کرنے بھی نہیں چھوڑ رہا کچھ تو کرتے رہو اور کچھ اللہ اللہ کرتے رہو کچھ نیک قوبتوں میں جاتے رہو انشاءاللہ ایک دن تمہیں عقل آ جائے گی تمہیں تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی کہ میں گندگی پہ مر رہا ہوں تمہیں گندگی نظر آنے لگے گی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارن الحق حق کا نقطہ اللہ حق کو حق دکھلا تو دیجیے پہلے حق کو حق کو دکھلا دیجیے بعض ایسے دنیا دار ہو گئے اور اس قدر گناہوں میں پڑ گئے کہ ان کو حق کو حق دکھائی نہیں دے رہا ہوں حق کو باطل سمجھ لگے کہ ایسا راستہ ٹھیک نہیں ہے ملاؤں کا راستہ یہ کہاں پڑ گئے تو داخلہ موزی راستہ یہ کیا ہوا کہ حق حق دکھائی نہیں دے رہا حالانکہ قرآن پاک میں ہے حدیث پاک میں ہے کہ دیکھو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور یہ دنیا دھوکے کا دھوکے کا گھر ہے اس سے دھوکہ مت کھانا لیکن کیا ہے کہ ارے ملا ہو گیا یہ کہاں تھا اسی جگہ چلا گیا نوز بلّہ تو یہ کیا ہوا کہ حق حق حق ہے سامنے لیکن دکھائی نہیں دے رہا اس کو بات سمجھ رہا ور ورژنت کے بعد اللہ دیکھنے کے بعد سمجھ گئے ہم کہ حق واقعی حق یہی ہے ملاؤں کا راستہ ہی ٹھیک ہے مگر ملا ہو اہل حق گڑبڑ والے نہ ہوں تو صحیح صحیح راستے پہ پہنچ گئے راستہ تو یہ ٹھیک ہی ہے لیکن اب عمل کی توفیق نہیں ہو رہی تو اس لیے مانگا کہ اللہ اللہ اللہ ارین حق کا حقہ یہ حق کو ہم دکھلا بھی دیجیے ورژن اتباع اور اس کی اتباع کو ہمارا ریسوی بنا دیجیے اے اللہ ہمیں اس کی توفیق بھی دے دیجیے کہ حق ہم دیکھ تو لیا لیکن اب ہمت نہیں ہو رہی عمل کی نکاح کی حفاظت کی توفیق نہیں ہو رہی شرعی پردے کی توفیق نہیں ہو رہی نکاح ولیمہ وغیرہ میں سنت و شریعت کے مطابق کام کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی اور گانے گانے سن رہے گانے سے حفاظت کی توفیق نہیں ہو رہی تصویر کشی سے تو بچنے کی توفیق نہیں ہو رہی اور ایسی محافل میں جہاں آپ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں جانے سے بچنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو اللہ آپ اپنی مہربانی فرما دیجیے جس طرح رزق اپنے مطلوب کو ڈھونڈتا ہے حدیث پاک میں ہے ان رزق لیت لت کما یت لب کہ کیا رسک جو ہے بندے کو اپنے مطلوب کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جیسے موت ڈھونڈتی ہے جہاں موت آنی ہوتی ہے اسی سرزمین پہ موت آتی ہے کہ نہیں تو ایسے ہی رزق اس کو وہاں پہنچتا ہے تو اے اللہ اس اتباع کو ہمارا رزق بنا دیجئے کہ جس طرح کبھی رزق ان نفسل تم کا حتال تک ملا تھا کوئی زیرو ایسا نہیں ہے جو اپنا اپنا رزق پورا کیے بغیر اس دنیا سے جائے گا تو موت آئے گی نہیں جب تک آخری رزق کا دانا لے لیے گا تو اے اللہ اس حق کی اتباع کو اے ہمارا رزق بنا دیجئے کہ جب تک ہم کامل اتباع آپ کی نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں موت نہ آئے یہ اس کا مطلب میرے اسی طرح آگے کیا فرمایا الباطل باطلا اللہ باطل کو باطل دکھلا دیجئے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی سارا زمانہ ایک ہی طرف چلا جا رہا ہے بڑے بڑے کالجوں میں اسٹڈی ہو رہی ہے بڑے بڑے کمپیوٹر اور فلاں فلاں کے اندر جو ہے بڑی تحقیقات چل رہی ہیں اور بڑی بڑی اچھی اچھی جابیں مل رہی ہیں تو یہ راستہ جو ہے یہ راستہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کمائیے اور پڑھیے بھی اسٹڈی بھی کیجیے سب کچھ کیجیے لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی کا موقع ہو وہاں ایسے رزق پر لانت آپ وہاں ایسے رزق پر آپ لانت بھیج دیجیے اللہ آپ کو ناراض کر کے ایک ایک حرام لذت نہیں لوں گا آپ کو ناراض کر کے میں کوئی کمائی نہیں میں اپنا پیٹ نہیں بھروں گا مجھے چٹنی روٹی کھانی پڑ جائے لیکن میں وہ آپ کی ناراضگی کا کام نہیں کروں گا بس یہ کام بن گیا کوئی منع نہیں کر رہا ہے کہ آپ پڑھیے نہیں کالج میں نہ پڑھیے اسکول میں نہ پڑھیے لیکن خدا کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کیجیے تو غرض یہ کہ یہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ نئے باب الفت کے واہ ہو رہے ہیں جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اس سے گناہ سرزد ہو گیا لیکن اللہ سے توبہ کرتا ہے اور پکا ارادہ کر لیتا ہے ارادہ کر لیتا ہے پکا ارادے میں یہ سچا ہو اگرچہ اس کی توبہ پھر ٹوٹ جائے تو ہزار بار توبہ ٹوٹے تم ہزار بار توبہ کرو ستر بار حرم کعبہ میں اگر زنا ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے گناہ ہو جائے مایوس مت ہو اللہ سے توبہ کر لو لیکن گناہ پر جری مت ہو کہ ہم گناہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم پھر توبہ کر کے معاف کرا لیں یہ نہیں حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی کمپنی اعلان کرے کہ ہماری یہ مرم کی ڈبیا ہے اگر کوئی اپنا ہاتھ جلائے اور اس کو اس کے اوپر لگائے تو فوراً نہ تکلیف رہے گی نہ نشان رہے گا فوراً کے فوراً صحیح ہو جائے گا ذرا کوئی شوہر کہے بیوی سے کہ ذرا تم اپنا ہاتھ جلانا چولہے میں میں یہ مرم ٹرائی کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے جلا لو <laughs> تو اس لیے گناہ مت کرو بھائی جان لڑاؤ پوری کوشش کرو کہ ہم گناہ نہیں کریں ہم بھی آپ بھی سب بھی ہم سب محتاج ہیں تو ہم گناہ نہ کریں لیکن اگر بشر ہے اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کرنے میں بھی دیر مت کرو گٹر سے نکلنے کے لیے چلاؤ کوئی مدد کو آ جائے اس کے ذریعے نکلو اللہ کو مدد کے لیے پکارو اور جیسے ہی اس گندگی سے نکلو اس کے بعد نہا دھو کر توبہ کے صاف کپڑے پہن لو کیٹر لگاؤ خوشبو لگاؤ اور پھر چل پڑو ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے ارے گر گئے تھے تو اب کیا گرے ہی پڑے رہے بھائی اٹھ گئے کپڑے جھاڑے صاف کیے پھر چلنا شروع کر دیا راستہ تو طے ہو رہا ہے نا کوئی پیچھے ریورس تھوڑی گیئر لگ گیا تو گنا ہو گیا تو ریورس گیئر نہیں لگتا ہاں اگر اصرار کرنے لگا گنا پہ گنا گنا پہ گنا تو کوئی نہیں کوئی ندامت نہیں کوئی شرمندگی نہیں اس کا ریورس گیئر لگ گیا لیکن اگر گنا ہو گیا کسی سے بھائی گنا تو کسی ولی اللہ سے بھی ہو سکتا ہے گنا ولی اللہ سے بھی ہو سکتا ہے یاد رکھو لیکن کہ وہ گناہ اگر کرے گا اول تو ان کا گناہ اس درجے کا نہیں ہوتا ان کی خطا بہت معمولی ہمارے حساب سے بہت معمولی ہوتی ہے ان کے حساب سے بہت بڑی ہوتی ہے مولانا دونوں فرماتے ہیں غرض باغ دل خلال کم گغد اللہ والوں کے دل سے ایک ٹکا اللہ کے قرب کے گلستان کا ایک ٹکا کم ہو جائے گرد باغ دل خلال کم گغد بر دل سالک ہزارہ غم غمبوت اس سالک پر اس اللہ کے راستہ چلنے والے پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اللہ کے قرب کے گلستان سے ایک دن کا کم ہو جائے یہ ہوتی ہے ان کی خطا تو خطا تو ہو سکتی ہے لیکن وہ پھر توبہ بھی ایسی کرتے ہیں کہ ہر سے الہی ہلا دیتے ہیں عرش لذت از امین المزنبی کے گنا گاروں کی آہوں سے عرش اعظم ہلنے لگتا ہے بھائی یہ آئے بڑی قیمتی ہیں قیمتی ان کو معمولی مت سمجھو تو غرض یہ کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ نئے باب الفت کے واہ ہو رہے ہیں کہ نئے نئے باب یعنی اس کی محبت میں محبت کے درجات میں ترقی ہو رہی ہے ان آہوں کو معمولی مت سمجھو اگر تم اشک ندامت کی توفیق تمہیں ہے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرم ساری ہے اور دو چار آنسو بہا لیتے ہو تو یہ تمہاری ترقی ہو رہی ہے آنسو آنسو بہاتے رہو ترقی کرتے رہو اسی کو فرمایا ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو کہ یہ آنسو تو قیامت کے دن کو دیکھنا کہ برابر کے برابر نی کنت شاہ مجید اشک در باوزن اشک کے برابر نی کنت شاہ مجید اشکرا در وزن با خون شہید اللہ تعالیٰ اس کے آنسو کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں ہاں اس لیے فرما رہے ہیں ستارے تو فنا ہونے والے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ جو آنسو بہا رہا ہے بندہ یہ ہمیشہ باقی رہیں گے آنسو یہ آنسو اللہ کی یاد میں بہے ہوئے اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے بہے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لیتے ہیں اپنے خزانے میں اور جب بندہ وہاں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ سکتے تو نے میرے ایک رات تو سو رہا تھا تیرے منہ سے غفلت سے میرا نام نکل گیا اللہ اللہ یہ تیرا تیری مفرت کا یہ ذریعہ بنا رہا ہوں جا کر اللہ تعالیٰ تو معمولی معمولی نیکیوں کو اتنا بڑا چڑھا کے قبول کر لیتے ہیں کہ ایک بھائی اگر اپنے بھائی کی قبر پہ مٹی ڈال رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ میرا امال نامہ تو بڑا ہلکا ہے بڑا ہلکا ہے اور مجھے شدید ضرورت ہے نیکی کی اچانک سے ایک پھیلی آ کر گرتی ہے امال نامے کے اندر اور وہ پڑلا جھک جاتا ہے تو بندہ کہے گا اللہ یہ کہاں سے آ گیا یہ کون سا عمل ہے میرا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اپنے بھائی کی قبر پہ مٹی ڈالی تھی یہ وہ ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بڑے انعامات دینے کو بیٹھے ہیں لیکن ہم چل کے ہی نہیں دے رہے ہیں کھسک ہی نہیں رہا اپنی جگہ کہ ساری دنیا کے ہم ہو جائیں گے لیکن تیرے ہی یہاں ہو کے دیں گے یہ کیا حماقت ہے میرے دوستو زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے اللہ پر فدا ہو جاؤ اللہ کے لیے اللہ پر فدا ہو جاؤ کیا سمجھے نہیں آپ اور جو شخص اپنی جوانی کو فدا کر دے وہ اس کی تو بات ہی کیا ہے وہ تو جس نے اپنی جوانی کو اللہ پر فنا کر دیا اور اللہ پر فدا کر دیا اس کے تو پوچھو ہی نہیں عرش اعظم کے سائے میں اس کی مہمانی ہوگی آ جاؤ این متحاب بین نتی کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے تھے دنیا این المتحاد ہی اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں جو لوگ میری محبت میں جمع ہوتے تھے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ول متجالسی اسی اور آپس میں بل بیٹھتے تھے میری محبت کی باتیں کرتے تھے میرے دین کی باتیں کرتے تھے کہاں ہیں وہ لوگ آ جاؤ فضر عالم ولمت ول نہ پیا جو زیارت کرتے رہتے تھے زیارت کا کیا مطلب ہے آنا جانا رکھے وہیں کا ہو کے نہ رہ جائے بیوی بچے بیچارے روتے رہے کہ ابا تو ہمیں دین ایسا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے دین اس کو کہتے ہیں وہ تو دین سے اور دور ہو جائیں گے کہ ابا تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہمیں پوچھتے بھی نہیں ایک شخص جو ہے اس نے پیر صاحب سے آ کے کہا اپنے اس کے یہاں مہمان تھے پیر صاحب اس سے آ کے کہا کہ رونے لگا پہلے روتے روتے پیر صاحب نے کہا بھائی کیا بات ہے جالی پیر صاحب اس نے کہا کیا بات ہے نے کہا اب آپ آئیں گے یہاں نہیں آئیں گے بھائی کیا بات ہے میں آؤں گا میں تو ابھی نہیں ہوں میں آؤں گا کیوں نہیں آؤں گا بار بار آؤں گا نہیں حضرت اب آپ کبھی یہاں نہیں آئیں گے ارے بھائی بتاؤ کیا بات ہے میں تو آؤں گا میں جب میں کہہ رہا ہوں کہ آؤں گا نہیں حضرت آپ آپ یہاں کبھی نہیں آئیں گے بھائی میں آؤں گا میں کہا حضرت آپ جائیں گے نہیں تو آئیں گے کیسے <laughs> یہ ارے بل متضاوری نہ پیا آنا جانا رکھو ہاں کبھی موقع مل جائے کہ خانقاہ ہو اللہ والے کی وہاں چالیس دن لگا لوں پہلے بزرگوں کی خدمت میں لوگ برس ہاں برس رہا کرتے تھے تب کہیں جا کے ان کو درد دل عطا ہوتا تھا لیکن زمانہ جیسے جیسے کمزوری کا آتا جا رہا ہے سارے احکامات بدلتے جا رہے ہیں جو شرعی احکام ہیں فرائض واجبات سنت موقع وہ تو وہی رہیں گے لیکن نوافل اعمال اور دوسرے اعمال جو ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں کمزوری آتی جا رہی ہے اس لیے حضرت خانگی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھ ماہ مقرر کی کہ چھ ماہ کسی اللہ والے کے پاس لگا لو تو ان شاء اللہ تعالیٰ درد نسبت حاصل ہو جائے گا تعلق نصیب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پھر حضرت خانوی نے اس کو چالیس دن فرما دیا کہ اگر چالیس دن زمانہ کمزوری کا ہے مصروفیات بڑھ گئی ہیں طبیعتیں کمزور ہیں چالیس دن ہی لگا لو تو یہ کہ چالیس دن لگا لے زندگی میں ایک دفعہ اور آنا جانا رکھے یہ ہے مترین پیا آنا جانا رکھتے کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے آنا جانا رکھتے تھے میرے لیے آنا جانا وہ سب ارشاد ان کے صاحب حاجر ول متبادری نہ فیا اور میری محبت میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے ہدیہ لینا ہدیہ دینا سب سنت ہے اور اللہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بندے اس کے خوش ہوتے ہیں اللہ سے اللہ ہدیہ لینا ہدیہ دینا یہ سب سنت ہے اس سے دل کو خوشی ہوتی ہے تو یہ یہ سب اللہ کی محبت میں اگر دے گا تو وہاں اس کو بھی پکاریں گے کہ جو آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے مگر میری محبت میں یہ نہیں کہ ہدیہ دینے کے بعد کوئی لالچ رکھے کہ پیر صاحب کہیں گے ٹھیک ہے اب تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے ہم پکڑوا دیں گے تم کو تو اس کا کیا ہوا کہ ایک شخص ہے اس نے آ کے لالچ دی ایک کسان کو کہ ہم تمہارے سارے گناہ بخشوا دیں گے اور پل سراج پہ بھی ہم تمہاری طرف سے چل لیں گے ایک اچھا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے فلاں فلاں کھیت ہم تمہارے نام لکھ دیتے ہیں اس نے اچھا جلدی دکھاؤ کہاں ہے وہ جگہ اب وہ برسات کا زمانہ تھا دونوں آگے پیچھے چلنے لگے تو منڈیر بنی ہوتی ہے کھیتوں کے درمیان ایک ایک فٹ کے قریب تو اس پہ کیچڑ تھی پیر کا پیر پھسل گیا پیر پیر پیر پیر کا وہ تھا تو پھسل گیا اس کا جب پیر پھسلا گر پڑا کیچڑ میں لت پر اس نے تیتر پہ دو اور لات ماری اس کے ظالم تو جب ایک فٹ کی منڈیر پہ نہیں چل سکتا تو تو پلسرات پہ جو بال سے زیادہ باری ہے وہاں کیا چلے گا میری طرف سے چلتا ہو جاتی تو بھیا یہ جو حضرت فرما رہے ہیں و حبیب اللہ سے پاک میں ہے توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے بھائی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اس کی تحقیر مت کرو گناہ گاروں کی مت تحقیق کرو توبہ کریں گے ایک آگ کھینچیں گے اللہ تک پہنچ جائیں گے اللہ ان کو اپنا بنا لے گا اتائے کمل کم اللہ میرا ضم بھی کم اللہ ضم بلبو جس نے توبہ کر لی گناہوں سے گناہ کیا لیکن توبہ کر لی تو وہ ایسا ہوا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اب تم کیوں اسے دمبا سمجھ رہے ہو میرے حضرت کروں تھے دیکھو جب کم اللہ دمبل ہو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کم اللہ دمبل ایسا ہو گیا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو جب دمبا نہیں ہے تو تم دمبا کیوں سمجھ رہے ہو اس کو بھائی جب اللہ اور رسول اس سے راضی ہو گئے اور اس سے محبت کر رہے ہیں ان اللہ جو ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو توابی نہ نہیں کثیر التوبہ تو بار بار توبہ کرتے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں کہیں ہم سے کہیں گناہ نہ ہو جائے غفلت نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتے ہیں اپنا محبوب بناتے ہیں اس کو حضرت نے فرمایا تجھے ہوں مبارک یہ کے نظامت نئے باب الفت کے واہ اور واہ مانے کھلنا ترقی ترقی ہو رہی ہے اللہ اپنی محبت کے اپنے قرب کے دروازے کھولے چلے جائے یہ آ کر رہا ہے اہل دل کے دل سے نکلے یہ حضرت کا شعر یاد آ گیا خانقاہ کی خانقاہ کیا ہے خانقاہ حلوے کھانے کا اور لنگر کھانے کا اور گناہ برباد نیکی برباد گناہ لازم کا نام نہیں ہے اپنی نس پرستی کا نام نہیں ہے اہل دل کے دل سے نکلے ہاں، ہاں، ارے میں میں اللہ کا ہوں میں کسی کا غلام ہوں کسی کا بندہ ہوں میں ہر ایک کا نہیں ہوں میں اس دنیا کا نہیں ہوں معاشرے کا نہیں ہوں اہل دل کے دل سے نکلے آ ہاں، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ خانقاہ تو وہ ہے جہاں آ اللہ کی یاد میں آہ آہ کرنا سکھایا جائے جی یہ حلوے مانڈے کی جگہ نہیں ہے جو آج کل یہ رواج ہو گیا ہے شور مچانا لاؤڈ اسپیکروں پہ اور حلوے نظرانے کرنا کنڈے کرنا کانتا اس کو نہیں کہتے یہ سب ہوتا ہے اچھا بھائی کیا وقت تجھے ہو مبارک یہ اش کے نگامت نئے بابل الفت کے ہو رہے ہیں یہ شان کرم ہے نالائے پو پر یہ شان کرم ہے کہ نالائے پو پر کرم کے ہر دم عطا ہو رہے ہیں کرم کے ہر دم عطا ہو رہے ہیں آپ محبت کی اب کر کرامت تو دیکھو محبت کی اختر تو دیکھو کہ سلطان ہو کر گتا ہو رہے ہیں کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے اپنے آپ کو سب سے کم کر جانتے ہیں اگرچہ سلطان ہیں یعنی شاہوں کے شاہ ہیں اللہ والے ہیں اللہ کا قرب ان کو حاصل ہے لیکن وہ ایسے بنے رہتے ہیں توازوں کے ساتھ ہیں توازوں کے ساتھ عزی المؤمنین علمین عال القاف جو دین سے بہت و عداوت رکھتے ہیں ان پہ تو اشد اشدہ ہیں شدید ہیں اور اپنے مومن بھائیوں سے عذیل توازوں سے مل عزی مانی توازوں سے ملنا توازوں سے رہتے ہیں اور کیوں اس لیے کہ وہ ان کو معلوم ہے الخلق عیال اللہ یہ سب اللہ کا خاندان ہے جیسے بادشاہ کے چالیس شہزادے ہوں چالیس شہزادے ہوں کوئی کسی کی مجالے جو ان کو بری نظر سے دیکھے بھائی نہیں بادشاہ کی یہ بادشاہ کے لڑکے ہیں بھائی شہزادے یہاں تو ساری مخلوق الخل عیال اللہ یہ سارا خاندان ہے اللہ تعالیٰ کا عیال ہے تو کبھی ہمارے سے ان کے ساتھ جاتی نہ ہو جائے آواز تیز نہ ہو جائے غصہ نہ ہو جائے کوئی ان کا کوئی حق نہ مر جائے ہم سے آج تو دن دناتے ہوئے موٹر سائیکل گاڑیاں یہ وہ دن دناتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اس کا حق مار رہے ہیں اس کا حق مار رہے ہیں اور اس کو ہوشیاری سمجھ رہے ہیں کہ ہم دس منٹ میں پہنچ گئے ایسی کیا چپا بھائی کیا ڈرائیور ہے دس منٹ میں پہنچ گئے ارے یہ تو دیکھو تم نے کتنے حق کتنوں کا حق مارا کتنوں کی زندگیوں کو خطرے میں تم نے ڈالا ارے الخل فیال اللہ یہ اللہ کا خاندان ہے اس کا احترام کرو اس کا خیال کرو تو اللہ والے تو اپنے آپ کو انتہائی توازوں سے تو مولانا رومی فرماتے ہیں عظیم پر ملائق شرف داشتہ عظیم پر ملائک شرف داشتن کہ خدرا بے از سب نفن داشتن اللہ والے جو ہے ان کو یہ شرف فرشتوں سے بڑھ جانے کا کیسے حاصل ہوتا ہے فرشتوں سے کیسے بڑھ جاتے ہیں کہ عظیم ملائک شرف داشتن کہ خدرا بہ بہ مانے بہتر کہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بدتر بہتر نہیں سمجھتا کتے سے بدتر سمجھ اتنی توازوں سے رہتے ہیں جی یہ محبت کی اختر کرامت جب اللہ کی محبت دل میں گھر کر گئی تو ساری مخلوق جو ہے ان کو اپنے سے اچھی نظر آتی ہے اور اپنا آپ جو ہے ان کو سب سے کمتر نظر آتا محبت کی اختر کرامت تو دیکھو کہ سلطان ہو کر گدا ہو گدا مانے فقیر بہت ہی توازوں سے رہنے والا کہ سلطان ہو رہے ہیں جو ہر دم خدا پر پتا ہو رہے ہیں وہ پانی بتوں سے جدا ہو رہے ہیں کیا وقت ہو گیا او ہو ہو معاف کرنا بھائی ہم کو ہمیں اختصار کی اہلیت نہیں ہے ہم مانتے تو ہیں اللہ سے کہ اللہ کم وقت میں مختصر بات میں اللہ وہ نفر ڈال دیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ مان کے یہی بیٹھتے ہیں کہ اللہ جو حاضرین یہاں تشریف لاتے ہیں آپ کی محبت میں ان کے لیے جو مضامین نافع ہوں اللہ آپ کہلوا دیجیے ایک بزرگ کہتے ہیں سمی جوئی جیب و آستین چیزیں کہ دادی من سے اللہ میری جیب و آستین میں کیا ہے جو آپ چاہیں گے جو آپ دیں گے وہی تو میں آگے دوں گا بتائیے بندے کے پاس کچھ ہے کچھ بھی تو نہیں ہے زبان ہلانے کا بھی اختیار نہیں ہے سانس لینے کا بھی اختیار نہیں اگرچہ کچھ اختیار ہے لیکن اختیار حقیقی اللہ کے پاس تو زبان ہل نہیں سکتی جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو تو یہ مانگ کے ہم اپنے بزرگوں کے طریقے سے مانگتے ہیں بزرگوں نے یہی سکھایا بھائی یہ مانگ کے بیٹھو کہ طالبین کے لیے جو مضامین نافے ہوں اللہ وہ مضامین کہلوا دی جو ہمارے لیے بھی نافے ہوں ہم بھی تو طالب ہیں بھائی ہم کوئی الگ تھوڑی قوم ہے جیسے یہ وہاں اتنی دور بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہم ان کو کاٹ کھائیں گے یا ہم کو یا معجیب مخلوق ہیں ایک جگہ پہلے بھی ایسا ہوا کہ انہوں نے بہت اصرار کیا کہ آپ بیان کیجیے یہاں تو آپ وہ بےچارے سادہ تھے ان کو سمجھ نہیں تھی تو انہوں نے ہمیں وہاں ٹینٹ وینٹ لگا اور انہوں نے کونے میں اندھیرے میں ہم کو بٹھا دیا اور خود اتنی دور بیٹھے کہ اس وقت سے مجھے یہ دل میں آتا ہے یہ بات جو میں کہتا ہوں میں کاٹوں گا نہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میں ان کو کاٹ کھاؤں گا ارے بھائی میں دین کی بات بتا رہا ہوں آپ کو گریبان سے تھوڑی پکڑ لوں گا کہ داڑھی رکھو خبردار میں مکہ مار دوں گا سلوار مار دوں گا بھائی دین کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جس کو جو قبول کر لے سبحان اللہ نہیں کرے تو بھائی چلو حضرت فرماتے تھے اگر آج داڑھی نہیں ہے تو کھیت تو ہے اگر کھیتی نہیں ہے تو کھیت تو موجود ہے آج دل میں داڑھی آئی کل نکلی اور اپنی داڑھی کا تو کچھ بھروسہ ہے بن اسی تو نہیں ہے اپنی استقامت کی بھی تو فکر کرو آج داڑھی ہے کل خدا خاص کا دماغ خراب نہ ہو جائے ایسے ایسے دیکھے ہم نے جنہوں نے داڑیاں رکھ کے منڈا سے تو اپنا بھی تو کچھ بھروسہ نہیں ہے بھائی تو کسی کو ہم کیوں حقیق سمجھیں معلوم نہیں کون ہم سے آگے نکلنے والا ہے ہم کیا ہیں معلوم نہیں ہماری اللہ کے یہاں قبولیت بھی ہے یا نہیں تو اپنے آپ سے ڈرتے رہنا چاہیے تو ہمارے ہم بھی طالب ہیں جو ہماری زبان کہہ رہی ہے ہم بھی تو سن رہے ہیں تذکر تک ذکر اتنا مومنی تو ہم بھی تو مومن ہیں نفع ہم کو بھی ہو رہا ہے ہمیں بھی ہوگا نفع کہنے سے ادا تقرا تقرر رہا ہم آپ کو تکرار کر رہے ہیں بار بار ایک بات کی ہمارے دل میں بھی وہ بات قرار کرے گی سب محتاج ہیں اللہ کی محبت سے سب محتاج ہیں اللہ کے تو بس یہ ہمارے لیے بھی نافع ہوتی ہم اپنی نیت سے کہتے ہیں اور اللہ سے یہ مانگ کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ جو آپ ہمیں دیں گے وہی ہم آگے دیں گے جو اللہ نے دیا وہ ہم نے آپ کو پیش کر دیا اور جو قصور ہوا اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے اور ہماری نعمت عمل سے ہوا اللہ اس کو معاف کروا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہیں